کرانا مختار محردین کو دا حضرت علامہ احمد شعیب خان سے دا دا M P three C D پارا زمنگ دا دکان پر تجای اشامی توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان پلازا نزدی مین چوک Jahangira road Swabi proprietor Anwar Sher Tauheed mobile نمبر زیرو تین سو ایک ستاون دس ایک سو چوبیس اللہ تو والسلام على سيد على سجد الصيام كما كتب كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة يما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انتہائی قابل احترام سامعین کرام زی قدر احباب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنے دامن میں برکات سمیٹ کر ہم سب احباب پر جلوہ افروز ہو چکا ہے آج کی اس نشست میں رمضان المبارک کے اندر رکھے جانے والے روزوں کی کچھ حکمتیں عرض کرنی ہیں وما توفیقی اللہ بلّہ الہ توکل تو و الہ انیب ہماری جماعت کے محسن بانو استاذ العلماء شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس دار العلوم تعلیم القرآن کے اندر شاہبان اور رمضان المبارک کے دو مہینوں کے اندر اپنے شاگردوں کو کلام مقدس کی تفسیر پڑھایا کرتے تھے تو حضرت الشیخ فرماتے تھے کہ سورت البقرہ کا اگر کوئی خلاصہ پوچھے تو سورت البقرہ کا خلاصہ چار مضامین ہیں نمبر ایک توحید نمبر دو رسالت نمبر تین جہاد اور نمبر چار انفاق فی سبیل اللہ سورت البقرہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے فستات القرآن فستات عربی میں کہتے ہیں خیمے کو جس طرح خیمہ اپنے اندر بیٹھنے والوں پر حاوی ہوتا ہے اسی طرح سورت البقرہ بھی کلام مقدس کے تمام مضامین پر حاوی ہے جو مضامین رب العالمین نے متفرق طور پر پورے کلام مقدس میں بیان فرمائے ہیں تمام کے تمام مضامین تقریباً سورت البکرہ اللہ کریم نے بیان فرما دیے پہلا سورت البقرہ کا مضمون ہے توحید پھر اس پر جو سوالات مخالفین کی طرف سے پیش کیے گئے رب العالمین نے ان کا جواب دیا اور مسئلہ توحید ہم تک پہنچتا ہے بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسئلہ توحید کی صداقت کے لیے ضروری تھا کہ صداقت رسول کو بھی پیش کیا جاتا کہ جو عظیم الشان شان شخصیت تمہارے سامنے یہ مسئلہ پیش کر رہی ہے وہ اتنی امین اور اتنی صادق ہے کہ مخالفین بھی اس کی امانت اور دیانت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں دوسرا مضمون بیان کیا سورت البقرہ میں صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر پھر جو مخالفین کی طرف سے اشکالات تھے مالک کائنات نے ان کا جواب دیا احباب کی توجہ تیسرا مضمون ہے سورت البقرہ کے اندر جہاد اگر تم نے اپنے عقائد کا تحفظ کرنا ہے تو اس کے لیے جان قربان کرنی پڑے گی لیکن انسان جان قربان نہیں کر سکتا جب تک بندے کو مال قربان کرنے کی عادت نہ ہو جو بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرنا چاہتا وہ جان کیسے خرچ کرے گا تو چوتھا مضمون سورت البکرا کے اندر ہے الانفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اب احباب کی توجہ کے لیے جملہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورت البکرا کے اندر جو روزوں کا اللہ کریم نے مسئلہ ذکر کیا یہ توحید والے مضمون کے اندر نہیں روزوں والا مسئلہ صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مضمون کے درمیان مذکور نہیں یا جہاں پر انفاق فی سبیل اللہ کا عنوان شروع ہوا اس موضوع کے اندر روزوں کے مسئلے کو بیان نہیں کیا گیا اگر روزوں کا تذکرہ کیا گیا تو سورت البقرہ کے اس مضمون کے اندر جس مضمون کا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ اب عجیب بات یہ ہے کہ روزوں کا مسئلہ رب العالمین نے سورت البقرہ کے اندر جہاد کے مسئلے کے اندر کیوں ذکر کیا حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی دو وجوہات بیان فرماتے تھے ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر تم نے روزوں کی پابندی کرنا شروع کر دی تو باقی احکامات پر بھی عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور دوسرا اس کے اندر بہت بڑا راز یہ ہے کہ روزے کے اندر بھوک بھی برداشت کرنی پڑتی ہے اور پیاس بھی برداشت کرنی پڑتی ہے روزوں والا مسئلہ بیان کیا جہاد والے مضمون کے اندر کیوں اگر دشمن کے مقابلے میں اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے اپنے ایمان کی بقا کے لیے دین اسلام کو بچانے کے لیے اسلامی نظام کو باقی رکھنے کے لیے اگر تمہیں دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کرنا پڑ جائے اے مجاہدین ممکن ہے جہاد کے اندر تمہیں بھوک بھی برداشت کرنی پڑے ممکن ہے جہاد کے اندر تمہیں پیاس بھی برداشت کرنی پڑے رمضان المبارک میں روزے رکھ کر اپنے گھر میں بھوک اور پیاس کی ٹریننگ کر لو تاکہ دشمن کے مقابلے میں بھوک پیاس برداشت کرتے ہوئے تمہیں کسی قسم کی تکلیف محسوس ہو کوئی نہ ہو یہ راز حضرت بیان فرماتے تھے حضرت شیخ القرآن رحم اللہ کہ یہ اصل میں رب العالمین ایک مجاہد کو ٹریننگ دے رہا ہے گھر کے اندر کہ اپنے گھر کے اندر رہ کر بھوک برداشت کر اپنے گھر کے اندر رہ کر پیاس برداشت کر جو اپنے گھر میں رہ کر بھوک برداشت نہیں کر سکتا جو اپنے گھر میں رہ کر پیاس برداشت نہیں کر سکتا وہ کبھی اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں بھوک اور پیاس برداشت کر سکتا یہ بہت بڑا راز ہے کہ چار مضامین تھے سورت البکرا کے لیکن رب العالمین نے روزوں کا تذکرہ اس مضمون کے اندر کیا جب مضمون جہاد والا شروع ہو گیا کیوں انسان پر جہاد کے موقع پہ وقت آ جاتا ہے انسان پر سامان رسد پہنچنا دشمنوں نے بند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 یہ روزوں کی حکمت بیان عرض کرنے لگا ہوں میرے سامنے سورت البقرہ اور آیت نمبر دو سو چھیالیس دوسرا بارہ میرے سامنے حضرت موسا علیہ وسلام کے بعد تقریباً ایک ہزار سال گزر چکے تھے کہ بنی اسرائیل کٹھے ہوئے اور اپنے وقت کے اللہ کے پیغمبر کو عرض کرنا شروع کیا اللہ کے نبی ابا صلی اللہ مالکا نقاتل فی سبیل اللہ ہمارا ایک امیر مقرر کیجئے ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے ہیں حضرت شمعیل علیہ السلام نے جواب دیا جہاد کا جذبہ دل میں رکھ کر امیر بنانے کا مطالبہ کرنے والوں کالا ہل صحیح تم ان کو تبالی کو تو لو تمہارے بڑوں کو حضرت موس علیہ السلام نے دعوت دی تھی نکلو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے اور تمہارے بڑوں نے کہا تھا فضحب انت و ربوں کا فقاتلہ اللہ ہونا قائدون اللہ کے کلیم آپ خود تشریف لے جائیے اور رب العالمین کو بھی ساتھ لے جائیے آپ بھی جہاد کریں اور رب العالمین بھی آپ کا تعاون کرے ہم جہاد پر آنے کے لیے تیار نہیں ہم یہاں گھروں میں بیٹھے ہیں حضرت شموئی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بڑوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا تھا حضرت موسیٰ السلام کو نہ کر دی تھی ہم جہاد پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں ایسا نہ ہو امیر مقرر کر دیا جائے اور تم خود مطالبہ کر رہے ہو امیر کے مقرر کرنے کا میں رب العالمین کے دربار میں دعا کروں اللہ میری قوم جہاد کرنے کے لیے تیار ہے اور تم پیچھے ہٹ جاؤ ایسا تو نہ ہوگا کہنے لگے نہیں نہیں وہ تو بڑے تھے نا وہ تو گزر چکے ہیں ہمارے اندر تو جوانی والا خون گردش کر رہا ہے اور العالمین کے پیغمبر کو جواب دینے لگے کالو مالنا اللہ نو اللہ ہی سب بھلا کیسے ہو سکتا ہے ہم اللہ کریم کے راستے میں جہاد نہ کریں کیوں کا خریدنا مل دیا نے حملہ کرنے کے بعد ہمیں اپنے گھروں سے بے دخل کر دیا ہمارے مکانات پہ بھی قبضہ کر لیا در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہم پھر رہے ہیں ہمارے بچوں کو بھی چھین لیا قیدی بن کر ان کے ہاں غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتے ہم جہاد نہ کریں اپنے مکانوں کو بھی واپس لینا ہے دشمنوں سے اپنے بچوں کو بھی دشمنوں سے چھڑانا ہے اللہ کے پیغمبر میں دعا کی پرور میری قوم میں جہاد کا جذبہ موجود ہے اور العالمین مہربانی کر کے کوئی امیر مقرر فرما کہ جس کی کمان میں جس کی عمارت اور نگرانی کے اندر یہ دشمنوں کے ساتھ جا کر جہاد کریں اور ابو العالمین کی طرف سے جواب آیا فلم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين مالک کائنات نے فرمایا تمہارے جذبے کی قدر کرتے ہوئے میں اللہ کریم نے جہاد فرض کر دیا ہے اب نکلو میدان کے اندر اللہ کی طرف سے جہاد فرض ہونے کا اعلان ہوا پیچھے ہٹنے لگے او ہو یہ تو سچ مجھ جہاد فرض ہو گیا اللہ فرماتا ہے ولہ ہو علی اللہ کریم تو جانتا ہے ظالموں کو کہ کس کے دل کی نیت ٹھیک ہے کس کے دل کی نیت ٹھیک نہیں ہے رب العالمین فرماتے ہیں لهم ہوں ان اللہ با دبا تالو ملکا او میری قوم جہاد کا جذبہ رکھ کر امیر بنانے کا مطالبہ کرنے والوں رب العالمین نے تمہارے لیے حضرت تالوت کو کمانڈر مقرر کیا ہے کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت تلو ہمارا کمانڈر کیسے بن سکتا ہے ہمارا تو دل نہیں مانتا کالو انا الملک النو آل ملک من ہو و لم یو تا تم من المال اگر کمانڈر بننا بھی تھا ہم سرداروں میں سے کوئی بنتا ہم وڈیروں میں سے کوئی بنتا وہ تو بے چارہ غریب بندہ ہے غریب بندے کو اللہ نے کیسے کمانڈر بنا دیا ہم تو اس کی کمانڈری ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ اللہ ہمیشہ سے وڈیروں کی یہی عادت رہی ہے کہ غریبوں کو غربت کا تانا دیا کرتے ہیں رب العالمین کا قرآن گوا وکالو لولا نزل هذا لاظل على رجل من القريتين عظيم مکے کے سردار کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے رب العالمین کا قرآن غریب پہ نازل ہو رہا ہے اگر قرآن نازل ہونا بھی ہوتا مکے کے کسی سردار پہ قرآن نازل ہوتا چلو مکے کا کوئی وڈیرا نہیں چلو طائف کے کسی امیر بندے پہ قرآن نازل ہوتا پھر بھی ہم مان لیتے لیکن یہ کلام کسی مکے کے سردار پر نہیں آیا طائف کے کسی وڈیرے پہ نہیں آیا یہ تو کس پہ آیا ہے الم یجد کا یتیما ہم نہیں مانتے اللہ ہم بڑے بڑے سردار یتیم پہ نازل ہونے والا قرآن کیسے مان لیں اور رب العالمین نے فرمایا اہم یگ سے نہ رحمت رب کا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو تیرے پروردگار کی رحمت ہے اور رحمت کو تقسیم کرنے والے یہ کون ہوتے ہیں یہ میں اللہ کریم کی تقسیم ہے جس کو چاہوں حصہ نیت فرما دوں یہ بھی کہنے لگے تالوت کیسے ہمارا کمانڈر بن سکتا ہے ہے حالانکہ بڑا غریب بندہ ہے اگر کمانڈر بننا بھی تھا کسی امیر کو بنایا جاتا اور ابو العالمین کی طرف سے جب کمانڈر حضرت تلوت کو مقرر کیا گیا اللہ کے نبی نے سمجھانا شروع کیا ان کو فرمایا ان اللہ علیکم فی العلم والجسم واللہ یوتی ملکہ من یشاء واللہ او میری امریکا حضرت تلوت کو کمانڈر بنانا یہ میرا انتخاب نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا انتخاب ہے اور تالوت کے اندر دو قسم کی اعلیٰ سفات پائی جاتی ہیں پہلی سفت اس کے اندر یہ ہے بستا تنفیل علم وال جسم دشمنوں سے جنگ کرنے کا بہت بڑا ماہر ہے جنگی علم کا بھی ماہر ہے اور نمبر دو وال جسم بہادری میں بھی پہلا نمبر ہے کمانڈر قوم کا وہ ہونا چاہیے جو بہادر ہو بزدل ذرا سا دشمن آگ دکھائے اور آگے ہاتھ جوڑ لیں قوم کا کمانڈر تن فل علم وال جسم بہادر ہونا چاہیے اللہ اللہ یہ انتخاب میرا نہیں اور ابو العالمین کا انتخاب ہے بہادر بھی بڑا ہے حضرت تالوت اور جنگ کرنے کا بھی بڑا ماہر ہے اور العالمین نے منظر بیان فرمایا اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں اعتراض مت کرو حضرت تالوت کے انتخاب پر واللہ ملک ہوں میں یشا یہ تو اللہ کریم کی تقسیم ہے جس کو چاہے انیس فرما دے تو شاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے تو شاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں مان لو اللہ کریم کی انتخاب پہ اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اللہ کریم کے پیغمبر نے ان کو سمجھایا وقال لهم نبيهم ان آیت ملک ہی ایاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسی وال هارون تحمله الملائکہ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین جب دشمنوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی تھی تم سے وہ صندوق بھی چھین کر لے گئے تھے یہ صندوق کے اندر تو شریف موجود تھی اب اللہ کی کتاب بھی تمہارے پاس نہیں ہے یہ تو وہاں قرآن قربان جاؤں تیرے ایجاد پر معصوم بچے کو بھی کھڑا کر دو الحم سے لے کر وناس کی سین تک آپ کو قرآن زبانی سنا دے گا لیکن ان کے اندر تو کا کوئی بھی حافظ موجود نہیں نہیں تھا دشمن تو رات چھین کر لے گئے بڑے پریشان اللہ کی کتاب بھی ہم سے جا چکی ہے حضرت علیہ السلام نے فرمایا تالوت کے کمانڈر ہونے کی نشانی یہ ہے تابوت تمہارے پاس آ جائے گا صدوق تمہارے پاس آ جائے گا فی سکینہ سکین تم رب کم سدو کھولو گے اللہ کی کتاب اندر پڑی ہوگی اللہ کی کتاب دیکھتے جاؤ گے دلوں کو سکون ملتا جائے گا واقعی اطمینان ملتا جو اللہ کے ذکر اور اللہ کی کتاب سے ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ بے ذکر اللہ تتمین القلوب اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان ملتا ہے رب کعبہ کی قسم کوٹھیوں میں سکون تلاش کرنے والوں مال و دولت کے انبار میں اطمینان تلاش کرنے والوں دولت میں سکون نہیں ہے کوٹھیوں بنگلوں میں سکون نہیں ہے ہیرے جواہرات کے ڈھیر میں سکون نہیں ہے اگر سکون ہے اللہ بے ذکر اللہ تتم القلوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان والے حضرت ہارون کے خاندان والے تو رات تمہارے لیے چھوڑ کے گئے تھے وہ صندوق میں موجود ہے اور حضرت تالوت کے کمانڈر ہونے کی نشانی یہ ہے صندوق تمہارے پاس آ جائے گا اور جب کھولو گے اس میں اللہ کی کتاب تو رات موجود ہوگی لیکن آئے گا کیسے تو ہمیں لوگ ملائے گا فرشتے اس کو اٹھا کر لائیں گے قرآن کے الفاظ ہیں بس قوم دیکھ رہی تھی صدوق آ گیا سامنے اڑتا ہوا کھولا اللہ کی کتاب تو رات موجود تھی دلوں کو سکون مل گیا الحمد شکر اللہ کی کتاب تو ہمیں مل گئی اب تو نشانی پکی ہو گئی اب تیار ہو جی اب تیار ہیں جی اللہ کریم فرماتے ہیں فصل تالو تو بل جنو اسی ہزار بندے لے کر حضرت تلوت نکل پڑا دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے قوم پیچھے پیچھے حضرت تالوت کمانڈر آگے آگے راستے میں پانی کی نہر آ گئی گرمیوں کا موسم ہے بڑی پیاس لگی ہوئی ہے سفر کرنے والے فوجیوں کو حضرت تالوت نے اعلان فرما دیا ٹھہرو ٹھہرو خیال کرنا ان اللہ مبتلی کم بنارن یہ جو تمہارے سامنے پانی کی نہر بہ رہی ہے خیال کرنا پینا نہیں ہے کیوں اگر تم یہاں پیاس برداشت نہیں کر سکتے تو دشمن کے مقابلے میں کبھی بھی پیاس برداشت کر سکتے نہیں امتحان ہے تمہارا اور اب امتحان کرنا چاہتے ہیں تمہارا نہر کے ساتھ نہ ہم نے پانی نہیں پینا کہ نہیں پینا حضرت تالوت کا اعلان اللہ کریم کے قرآن میں محفوظ فرمانے لگے فمن ہو ہو و ملم منی اللہ من اور فتم خیال کرنا خیال کرنا ایک چلو پانی بھر کے پینے کی اجازت ہے اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے پتہ چلتا ہے تمہاری اس سے کامت کا کہ تمہارے اندر پیاس برداشت کرنے کی طاقت بھی ہے کہ نہیں ہے اور رب العالمین فرماتے ہیں ایک چلو پانی پینے کی اجازت دے دی ہے کچھ بندے تو وہ تھے جنہوں نے ایک چلو بھی بالکل نہیں پیا اور کچھ بندے وہ تھے جنہوں نے ایک چلو پانی کا بھر کے پی لیا اسی ہزار بندوں میں سے نہر کو دیکھا ہٹا گڑ پینا شروع کر دیا جتنا زیادہ پیتے گئے اتنی زیادہ تشنگی بڑھتی گئی گئی اتنا زیادہ پیاس بڑھتی گئی آپ پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے پیٹ بڑے ہوتے گئے ادھر ہی پڑے رہے اٹھ بھی نہیں سکتے میں نے تو پہلے تمہیں کہا تھا کہ یہ امتحان ہے اب تم تو یہاں پڑے رہو نا ہم جا رہے ہیں یہی احباب عرض کر رہا تھا کہ جو انسان گھر کے اندر رمضان المبارک میں بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا وہ دشمن کے مقابلے میں جہاد کے دوران کیسے بھوک اور پیاس برداشت کرے گا اس لیے روزوں والا مسئلہ اللہ نے جہاد والے مضمون میں ذکر کیا اللہ کریم کتنے بندوں نے پی لیا کتنوں نے نہیں پیا اللہ فرماتے ہیں فشار بو منہ اللہ کلیلم تین سو تیرہ بندے بچ گئے اسی ہزار بندوں میں سے سب نے پی لیا ادھر نہر کے کنارے پڑے رہے اٹھنے کی ہمت اور طاقت بھی نہیں ہے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہماری جنگ بدر کے اندر اتنی تعداد تھی جتنی حضرت تالوت کے ساتھ سپاہیوں کی تعداد تھی تین سو تیرہ آ گئے سامنے اب جنہوں نے پیاس کو برداشت کیا پتہ چل گیا دشمن کے مقابلے میں لڑنے کی ہمت رکھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کالو لتا کا بجالوت ہی حضرات تلوت کے ساتھ تین سو تیرہ بندے اور سامنے جل آ گیا جو دشمنوں کا امیر اور کمانڈر تھا تین لاکھ بندے لے کے آیا تین لاکھ کے مقابلے میں تین سو تیرہ بندے اللہ اللہ اب مومنوں کی دو جماعتیں بن گئی اب آپ ذہن حاضر رکھیے گا کچھ بندے تو وہ تھے جن کا ایمان بہت ہی زیادہ اعلیٰ درجے کا تھا اور کچھ بندے وہ تھے جن کا ایمان کچھ کمزور تھا وہ کہنے لگے جو کامل تھے وہ کہنے لگے لاتا قتل نل یوم بے جالو جنود ہی اے ہمارے کمانڈر حضرت تانوت آج کیسے مقابلہ ہوگا دشمنوں کا ہتھیاروں سے مسلح ہے تعداد بھی ان کی زیادہ ہے لوہے کی زیرہ پہنی ہوئی تھی جالوت نے جو مقابلے میں دشمنوں کا کمانڈر تھا اور سارا وجود لوہے کے لباس کے اندر ڈوبا ہوا صرف آنکھوں کی جگہ دو سوراخ نظر آ رہے ہیں اور بازو پر بھی لوہے کی چادریں باندھی ہوئی ہیں حیران کھڑے مومنین دو گروپ بن گئے ایمانداروں کے کچھ کہنے کہنے لگے آج کیسے مقابلہ ہوگا جالوت کے ساتھ اس کی فوجوں کے ساتھ کیسے ٹکر لے سکتے ہم اللہ فرماتے کال اللہ زینا یزنون انہم ملاک اللہ کم من فیعتن کلیلتن غالبت فیعتن کسیرا بیزن اللہ جو اکمل ایماندار تھے ایماندار تو یہ بھی تھے جو گھبرانے لگے لیکن جو اکمل ایمان ایماندار تھے جن کا ایمان بہت زیادہ مضبوط تھا وہ بول پڑے اور کہنے لگے یار گھبراتے کیوں ہو ان کی تعداد تین لاکھ ہماری تعداد تین سو تیرہ ان کے پاس اسلحہ زیادہ ہمارے پاس اسلحہ بھی کم ہے ان کے پاس شان و شوکت بھی زیادہ ہمارے پاس اتنی نہیں ہے لیکن ذرا رب العالمین کی قدرت کی طرف تو دھیان کرو نا کم ان فیاتین کلی بد فیاتن بے اللہ تاریخ نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ منظر دیکھا ہے کہ تھوڑی سی جماعت بہت ساروں پہ غالب آ گئی اللہ تھوڑے کیسے غالب آ گئے فرمایا بزن اللہ اللہ تھوڑوں کو بھی غالب کر سکتا ہے لیکن توفیق اللہ کی ہوتی ہے کیوں گھبراتے ہو بھائی سامنے ٹکر لیتے ہیں خدا سے مانگنے والا نہیں جھکتا مزاروں پر حضرت شیخ القرآن کا سٹیج خدا سے مانگنے والا روزوں کا مسئلہ بیان کروں اور حضرت شیخ کے سٹے بے توحید کو کیسے بھول جاؤں نہیں نہیں نہیں نہیں خدا سے مانگنے والا نہیں چھکتا مزاروں پر نہ کبوں پر نہ روزوں پر نہ قبروں کے میناروں پر نہیں ہوتا خیال اس کو کبھی کثرت میں قلت کا نہیں ہوتا خیال اس کو کبھی کسرت میں قلت گا وہ کسرت میں بھی جا دیتا ہے تلواروں کی دھاروں پر اللہ اللہ گھبراتے کیوں سامنے میدان میں آؤ اور ابو فرماتے ہیں واللہ ما صابرین تسلی دی اکمل ایمان والوں نے گھبراؤ نہیں یار ڈٹ جانا تمہارا کام ہے مدد کرنا رب العالمین کا کام ہے اللہ اللہ و لما دہی جب تین سو تیرہ افراد تین لاکھ کے مجمے اور لشکر کے سامنے ہوئے جالو سامنے کھڑا ہے تین لاکھ کی فوج ساتھ موجود ہے کالو ربنا افریغ صبرہ سبھی تک دام على القوم نل کا تین سو تیرہ بندوں کی آہیں نکل گئی نکل گئی آنکھوں سے آنسو برس پڑے پروردگار ہمارے اوپر صبر کو پلٹ دے اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے اللہ سب بھی تک دا ہمارے قسم قدموں کو مضبوط رکھنا اللہ ہمارے پاؤں پھسلنے نہ پائے ون سر کافرین اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما ٹھیک ہے ہماری تعداد تھوڑی ہے ان کی تعداد زیادہ ہے اللہ ہم اسباب کے محتاج ہیں تو تو اسباب کا محتاج نہیں اللہ فرماتے ہیں منہ لڑائی شروع ہوئی تین سو تیرہ بندے غالب آ گئے اللہ تین سو تیرہ غالب آ گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے دل تو نہیں مانتا تین سو تیرہ اور تین لاکھ کے لشکر پہ غالب با گئے فرمایا میں اللہ کی بات میں یقین کر لو اللہ کر لیا وجہ بتا فرمایا فہض بزن بے اللہ تین سو تیرہ بندوں نے تین لاکھ کے لشکر کو شکست دے دی تعداد کے بلبوں پہ پر نہیں گنتی کی وجہ سے نہیں اسلحے کے زور پر نہیں بے اللہ کس کی توفیق سے اللہ اللہ والا دابو داوود جالوتا حضرت داود علیہ السلام بھی سو تین سو تیرہ بندوں میں شامل تھے ابھی تک رب العالمین نے نبوت والا مقام عطا نہیں فرمایا تھا لیکن رب کعبہ کی قسم میرا عقیدہ میرے اکابرین کا عقیدہ کہ جس طرح نبوت کے بعد پیغمبر معصوم ہوتا ہے نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے پیغمبر کا بچپن بھی پاک پیغمبر کا لڑکپن بھی پاک پیغمبر کی جوانی بھی پاک پیغمبر کا بڑھاپا پاک نبوت کے بعد بھی پیغمبر پاک نبوت سے پہلے بھی پیغمبر حضرت داؤد بھی نوجوان موجود تھے غلیل میں پتھر رکھ کر چھوٹا سا پتھر اور نشانہ بنایا سامنے جلود اپنی فوجوں کو لڑا رہا ہے آنکھوں کی جگہ دو سوراخ نظر آ رہے ہیں حضرت داؤد کا نشان سبحان اللہ لگنے کی دیر تھی وہ جب پتھر معمولی سا جا کر لگا سیدھا آنکھ والے سوراخ کی جگہ پہ جا کے لگا بھیجے کو پھاڑتے ہوئے باہر آ پڑا جالو تو تڑپنے لگا تین لاکھ کے لشکر نے دیکھا کہ لوہے کے لباس میں غرق تھا ہمارا کمانڈر لیکن وجود تڑپ رہا ہے اس کا سارے لشکر نے بھاگنا شروع کیا اور مسلمان ایمانداروں نے گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کیا ارد یہ کرنا چاہتا تھا تھوڑے گئے اللہ کی توفیق سے لیکن میرا پہلا پوائنٹ احباب یاد کیجیے گا اسی ہزار بندوں میں سے تین سو تیرہ بندے حضرت تالوت کے ساتھ رہ گئے باقی سب نے پانی پی لیا پیاس برداشت نہ کر سکے اور یہی تو امتحان تھا جو اپنے گھر کے اندر پیاس برداشت برداشت نہیں کر سکتا اپنے گھر میں بھوک برداشت نہیں کر سکتا وہ میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکے گا روزے اللہ کریم نے کیوں رکھوائے رمضان المبارک کے مہینے میں تاکہ ایک مجاہد کی گھر کے اندر ٹریننگ مکمل ہو جائے اس لیے روزوں کا مسئلہ جہاد والے مضمون کے دوران بیان کیا مجاہدین گھر کے اندر تربیت حاصل کر کے جاؤ تاکہ دشمن کے مقابلے میں تمہیں پریشانی نہ اٹھانا پڑے ایک راز تو یہ ہے رمضان المبارک کے روزوں میں دوسرا راز اللہ کریم فرماتے یا آمنو تے بالی کم سیام کما کما تے بال لذین قبل کم لال کم آیت نمبر ایک سو تراسی سورت البکرا دوسرا بارہ او ایمانداروں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلی قوم پر بھی فرض کیے گئے تھے اللہ کریم مقصد کیا ہے فرمایا اللہ تب تک تاکہ تم اللہ کریم کی نافرمانی سے بچ جاؤ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ہو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی پر فرماتے تھے بڑی عجیب بات ہے روزوں کا مسئلہ جب مکمل ہونے لگا روزے کے مسئلے بیان کرنے کے بعد اللہ کریم نے فرمایا فرمایا والا تا نہ کمبئی نہ کمبل بات لو بے الحکام لتا کلو فری کم والا میل تم تا تعلمون روزوں کے مسئلے بیان کرنے کے بعد ساتھ اللہ کریم نے ذکر فرمایا حرام طریقے سے غیروں کا مال کھانا نہیں دوسروں کا مال غلط طریقے سے نہیں کھانا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے راز کیا ہے اس کے اندر کہ روزوں کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد ساتھ فرمایا غلط طریقے سے مال نہیں کھانا حرام طریقے سے مال نہیں کھانا حضرت شیخ رحمت اللہ تعالی کی بات اب آپ دھیان سے سنیے گا فرماتے تھے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے کی حالت میں حلال کھانا منع ہے روزے کی حالت میں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر حلال کھانا منع ہے اور ساتھ فرمایا حرام طریقے سے مال نہیں کھانا اللہ نے مسئلہ سمجھایا رمضان کے ایک مہینے میں روزے کی حالت میں حلال کھانا منع ہے اور باقی سال کے گیارہ مہینوں میں حرام کھانا منع ہے یہ راز ہے دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا بعد کمرہ دیکھنے والا بھی کوئی نہیں روزے دار بڑی بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے ریفریجریٹر اور فریج بھرا ہوا ہے تھوڑا سا کھانا کھا لینا پانی کا گھونڈ پی لینا مشروب پڑا ہے تھوڑا سا چکھ لینا کہتا ہے نہیں نہیں انی اخاف اللہ رب العالمین سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کمرہ بند ہے روزے دار ہوں کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا اگر میں کھانا کھا لوں یا پانی پی لوں اور ساری کائنات نہ دیکھ رہی ہو پر اللہ تو دیکھ رہا ہے فرمایا یہی جذبہ سال کے گیارہ مہینوں میں بھی دل میں رکھنا اندازہ لگائیے رب العالمین نے منظر بیان فرمایا ہمارا دل اللہ غلط ہائی تلک تفصیل نہیں اشارہ عرض کرنے لگا ہوں جب زلیخا نے دروازے بھی چاروں طرف سے بند کر دیے حضرت یوسف علیہ السلام کو والدہ بن کر پالنے والی دروازے بند کرنے کے بعد دعوت گناہ دے رہی ہے جلدی کر آ غلط کام کرے نا اللہ اللہ کریم فرماتے ہیں دوڑ پڑے حضرت یوسف علیہ السلام دوڑتے بھی جا رہے ہیں اور زبان پہ الفاظ بھی جاری ہیں کالما اللہ ٹھیک ہے زلیخا ٹھیک ہے پردیس والی غربت موجود ہے جوانی والی قوت سے بھی سرشار ہوں ٹھیک ہے دروازے بھی بند ہیں دیکھنے والا بندہ بھی کوئی نہیں لیکن اللہ ساری دنیا نہ دیکھ رہی ہو اللہ تو دیکھ رہا ہے یہی جذبہ رمضان المبارک پیدا کرنے آئے ایماندار کے دل میں بندہ سال کے گیارہ مہینوں کے اندر اگر کوئی چیز لکمے کے طور پر تیرے پیٹ میں جانے لگی ہے سوچ حلال کی بھی ہے کہ نہیں ہے اللہ کریم دیکھ رہا ہے جس طرح رمضان المبارک کے ایک مہینے کے اندر روزے کی حالت میں حلال کھانا مننا سال کے باقی گیارہ مہینوں میں حرام کھانا مننا ایک راز یہ بھی ہے ایک راز پہلے ارد کیا دوسرا راز یہ ارد کر دیا تیسرا راز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او کائنات نات والوں رمضان المبارک کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ بن کے آیا ہے اللہ کے محبوب وہ کیسے خود روزہ رکھنے کے بعد جب بندہ بھوک برداشت کرے گا پیاس برداشت کرے گا تو انسان کو بھوکے کی بھوک کا احساس بھی ہوگا پیاسے کی پیاس کا احساس بھی ہوگا اور جس بندے نے خود مصیبت نہ دیکھی ہو وہ کبھی بھی دوسرے کی مصیبت کا احساس نہیں کر سکتا اللہ اللہ ہمدردی کرنا بندے کا کام ہے راضی ہونا رب العالمین کا کام ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتہائی اللہ کریم کی نا فرمان عورت بنی اسرائیل میں سے اپنے گھر سے باہر نکلی جس کا کردار بھی مشکوک ہے راستے کے اندر کتا نظر آیا رحمت علی کتے نے اپنی زبان باہر نکالی ہوئی ہے اور گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے تڑپ رہا ہے کتا پیاس کی وجہ سے جب اس کردار کی مشکوک عورت نے دیکھا انتہائی گناگار فاسکا فاجرا کہ کتا گیلی زمین کو اپنی زبان کے ساتھ چاٹ رہا ہے معلوم ہوتا ہے کتا بڑا پیاسا ہے اب عورت کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ ڈول لٹکائے کنویں کے اندر اور پانی نکالے ڈول نہیں ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے موزے کو اتارا اور اوڑنی کے ساتھ باندھ کر موزہ لٹکایا پانی کے اندر اور موزہ پانی سے جب بھر گیا پیاسے کتے کے سامنے رکھا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانی پی کر کتے کو ہوش آیا اللہ کی رحمت کو جوش آیا اگر کسی بے زبان کے ساتھ بھی ہمدردی کرے رب العالمین پھر بھی اس کی بے قدری نہیں کرتا رحمت حق بہان میں جو یاد رحمت حق بہان میں جو یاد اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے آئے تو صحیح بندہ احباب دھیان کے ساتھ میرے جملے سنیے گا اللہ اللہ سال کے گیارہ مہینوں میں بندہ اللہ کی رحمت کو تلاش کرتا ہے لیکن رمضان المبارک کے اندر انسان کو اللہ کی رحمت تلاش کرتی ہے باقی گیارہ مہینوں میں انسان رحمت کو تلاش کر رہا ہے اور رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت انسان کو تلاش کر رہی ہے کوئی جھولی پھیلائے تو صحیح کون ہے ہے کوئی جھولی پھیلا کر میں اللہ کریم سے مانگنے والا رحمت تلاش کرتی پھر رہی ہے اللہ اللہ رمضان المبارک میں رحمت انسانوں کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے اور انسان کی زبان پہ یہ جملے اللہ میری سنتا نہیں اللہ کریم کے قرآن کا اعلان فرمایا کل یا عبادی الذین اشرفوا ولا انفسهم لا تغنتوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الظنوب جمیعا انہو هو الغفور الرحیم اگر کوئی نافرمان بیٹا اپنے والد کے دروازے پہ آ جائیں والد کہتا ہے چلا جا جا جا تو تو میرا بیٹا کہنا کے قابل بھی نہیں ہے نکل جا میرے گھر سے میرے گھر میں تیرے کے لیے تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اللہ کریم تیری رحمت میں قربان جاؤں رمضان میں رحمت تلاش کر دی پھر رہی ہے انسان کو اللہ فرمان بیٹے کو والد کہتا ہے جا جا اور گناگار بندے کو اللہ کہتا ہے یا آ, آ یہی تو فرق ہے آ, آ گناگار بیٹے کو نافرمان بیٹے کو والد کہتا ہے جا جا اور گناگار بندے کو اللہ کہتا ہے آ آ یا یا آ آ کدھر جا رہا ہے بندہ عبادی اللہ اللہ دروازہ جا کے کھٹکھٹائیے آئیے اور کسی والد سے شکایت کیجیے کہ والد محترم آپ کے بیٹے نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے کہتے ہیں بھائی جان چلے جاؤ میرے دروازے سے وہ تو میرا بیٹا ہے بھی نہیں اپنے نافرمان فرمان بیٹے کو بیٹا کہنے کے لیے والد تیار نہیں اللہ تیری رحمت میں قربان جاؤں اللہ فرماتے عبادی عبادی عبادی دی جتنا بھی گناگار کیوں نہ ہو ہے پھر بھی میرا بندہ میں رشتہ اس سے منقطع نہیں کروں گا پروردگار اگر تیرے دروازے پہ نہ ہو کائنات کے اندر تو یہ قانون ہے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے افسر کو ملنے کے لیے چبراسی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اللہ کے قرآن کے انداز پہ قربان جاؤں چھبیسواں پارہ سورت کا نام سورت کاف مالک کائنات کی لارب کتاب یہ میرے سامنے آیت نمبر سولہ کھلی ہوئی ہے فرمایا گد تو مس نہ من حبل لری توحید حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کا سڈیج توحید کا جملہ بھی سنتے جائیے مانتا ہوں مانتا ہوں چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی ضروری ہے بغیر سیڑھی کے کوئی چھت پہ نہیں چڑھ سکتا کیونکہ چھت دور ہوتی ہے اور اللہ کریم کام ہے فرمایا نہ کرب میں اللہ تو بندے کی شہرگ سے بھی زیادہ کریم ہوں اور جو اللہ شہرگ سے زیادہ کریم ہوں وہاں سیڑھیوں والی مثال دینے کی ضرورت کوئی نہیں اپنے پاس رکھ مولوی جی مسئلہ تو تمہارا ٹھیک ہے حضرت شیخ مسئلہ تو ٹھیک بیان کرتے رہے ساری زندگی کہ پکار کے لئے صرف اللہ کریم ہے لیکن افسر کو ملنے سے پہلے پین کی منت کرنی پڑتی ہے چپراسی کو کہنا پڑتا ہے تو جا جا کے یار میرا تعارف کرا اللہ کریم کے قرآن کے انداز پہ قربان جاؤں فرمایا نالا مما تم اصل بھی نفس ہوں رحمت ڈھونڈنے والا بندہ یہاں چپراسیوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں افسر کو ملنے سے پہلے چپراسی کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے افسر کو پتہ نہیں ہوتا میرے دفتر کے دروازے پہ کون آیا ہے اس لیے پہلے چپراسی کی منت کرنی پڑتی ہے اور میں اللہ کریم تو دل کا حال جاننے والا ہوں اور جو رب العالمین دل کا حال جاننے والا ہوں وہاں چپراسیوں کی ضرورت رمضان المبارک کا مہینہ ہے احباب دل کی گہرائیوں سے اور ایمان کے جذبے کے ساتھ جواب دیجئے گا میں آپ کو ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں دل کا حال جاننے والا صرف کون ہے اور اونچا جی کون ہے احباب دل کی تختیوں میں میرا جملہ لکھیے دل کا حال جاننے والا صرف اللہ اگر میرا اللہ دل کا حال نہ جانتا ہوتا پھر بوگو کی کون سنتا جو گونگے زبان سے مانگ نہیں سکتے زبان سے بول نہیں سکتے زبان سے یا رحمان یا رحیم کہہ نہیں سکتے کوئی پرواہ نہیں بندہ اگر رحمت کی تلاش ہے دل سے مانگنا تیرا کام ہے سن کے جھولی بھرنا میرا کام ہے آ تو صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب العالمین نے اعلان فرما دیا اور میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں میرے امتیوں اللہ کے حبیب کیا ارشاد آپ فرماتے ہیں رب العالمین کا اعلان اصوملی مانا اجزی بھی وفی روایت علی وانا اجزا بھی روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا نماز پڑھے دوسروں کو پتہ چل جائے گا گھر میں پڑھے گھر والوں کو پتہ چل جائے گا زکات لینے والے کو پتہ چل جائے گا نبی بتائیں پھر بھی یہ تو پتہ چلے گا کیا چیز مجھے دے رہا ہے حج پہ جائیں پتہ چل جائے گا لیکن روزہ ایسی عبادت ہے اللہ کریم کے سوا کسی کو پتہ چلتا نہیں پھر فرمایا سامولی وانا بھی روزہ صرف میں اللہ کریم کے لیے ہے میرے سوا کسی کو پتہ نہیں چلتا اور روزے کا بدلہ میں اللہ کریم خود ہوں احباب یہ بات بڑی قابل غور ہے روزے کا بدلہ میں اللہ کریم خود ہوں یہ کیا مطلب ہے محمود غزنوی جا رہا ہے اپنے لشکر کو لے کر جاتے جاتے تھیلی میں ہاتھ ڈالا سونے کے دینار نکالے سکے نکالے راستے میں پھینکنا شروع کر دیے احباب کی توجہ میری طرف اور اعلان کر دیا محمود غز نے کہ جس کے ہاتھ میں جو بھی سکہ آ گیا سونے کا اسی کا ہو گیا تمام لشکر والوں نے سونے کے دینار چننے شروع کر دیے محمود غزنوی نے گھوڑے کو بھگایا بھگاتا جا رہا ہے کیا سنتا ہے دوسرے گھوڑے کے بھاگنے کی آواز بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے حیرانوں کے دیکھا غلام ایاز بھی گھوڑا دوڑا تا رہا ہے محمود نے گھوڑا روکا فرمایا ایاز میں نے سونے کے دینار اور سکے پھینکے تو نے سونے کے دینار نہیں اٹھائے سارا لشکر اٹھا رہا تھا ایاز نے بڑا قیمتی جواب دیا کہنے لگا مجھے سکوں کی نہیں سکے والے کی ضرورت ہے مجھے دیناروں کی نہیں دیناروں والے کی ضرورت ہے جس کو دینار والا مل گیا اسے سب کچھ مل گیا سامو لی وانا اجدا بہی اللہ فرماتے روزہ خاص میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں اللہ کریم خود دوں جس روزہ دار کو اللہ مل گیا سمجھ لے سب کچھ مل گیا سمولی وانا اجزی بہی وفی روایت انا اجزا بہی رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا حضور المنبر آ جاؤ میرے ممبر کے قریب صحابہ کرام نے قریب ہونا شروع کر دیا قریب ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے درجے پہ قدم رکھا ارتقا کا جہاں پہلے درجے پہ قدم رکھا کالامی فرمایا آمین دوسرے درجے پہ قدم رکھا فرمایا آمین فلم درجہ تصال صاحب تیسرے درجے پہ قدم رکھا آمین روزوں کے فضائل سننے والے حباب شیخ القرآن کے سٹیج پر مسئلے توحید کو میں کیسے فراموش کر دوں تو تمہیں مبارک ہو قرآن بھی تمہارے ساتھ ہے اور اللہ کریم کے پیغمبر کا سچا فرمان بھی تمہارے ساتھ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اوپر والی دو سیڑھیوں پہ نہیں تھے اوپر والی دو سیڑھیوں پر کہاں گیا عقیدہ حاضر ناظر دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہے یہاں موجود کہاں گیا عقیدہ حاضر ناظر والا شیخ القرآن کے موتا کے دین تمہیں مبارک ہو جس طرح قرآن تمہارے عقیدے کی تائید کر رہا ہے اسی طرح امام الانبیاء کا سچا فرمان بھی تمہارے عقیدے کی تائید کر رہا ہے کہ ہر جگہ موجود ہونا صرف کس کی صفت ہے امام الانبیاء پہلے درجے پر موجود تھے ممبر کے باقی دو درجوں پہ نہیں تھے دوسرے درجے پہ قدم رکھا تیسرے درجے پہ نہیں تھے تیسرے درجے پہ قدم رکھا پہلے درجے میں حدیث مبارک تو سنتے رہتے ہیں لیکن سامعین نے یہ کبھی نہ پوچھا مولانا حدیث تو روزوں کے فضائل میں یہ سنا رہے ہو اور یہ کیوں نہیں بتاتے امام الانبیاء پہلے درجے پر اگر تھے باقی دو درجوں پہ نہیں تھے کہاں کیا تیرا چیدہ حاضر ناظر والا اللہ اللہ خیر صحابہ کرام حیرانوں کی عرض نہ کرتے اللہ کے محبوب آج تو بڑا عجیب ہم نے انداز آپ سے سنا اور دیکھا ہے آپ نے ممبر کی تین سیڑھیوں پہ قدم رکھا فرمایا آمین آمین آمین رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ گیا سید الملائکہ کا میرے پاس اور جب میں نے پہلے ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا جبریل نے بد دعا کی اور کہنے لگا من ادرا کر رم فلم یو فل ہلاک ہو جائے وہ بندہ ناکام ہو جائے وہ بندہ کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور بندے نے اللہ سے اپنی غلطیاں معاف نہیں کرائی میں نے کہا آمین بد دعا کرنے والا سید الملائے سارے فرشتوں کا سردار اور امین کہنے والی پوری کائنات کی عظیم ترین شخصیت اللہ اللہ رمضان کے مہینے میں رحمت تلاش کرتی پھر رہی ہے اور بندہ پھر بھی غافل ہے اللہ سے گناہ معاف نہیں کروا رہا میں نے کہا آمین ہلاک ہو جائے ایسا بندہ اچھا دوسرے درجے پہ قدم رکھا جبریل نے پھر بد دعا کی کہنے لگا من ادرا کا مر فلم جنا جس بندے کی زندگی کے اندر والدین بوڑھے موجود تھے والد بوڑھا یا والدہ بوڑھی والد ضعیف یا والدہ بوڑھی موجود اور اس بندے نے بوڑھے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی ہلاک ہو جائے یہ بندہ میں میں نے کہا آمین ہم کیا کر رہے ہیں اپنے گریبان میں تو ہم نے جھانکنا ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس آپ بے قرار ہونے لگے صحابہ پریشان ہو گئے رحمت کائنات کیوں بے چین اور بے قرار ہو رہے ہیں دیکھتے عورت عورت بوڑھی بوڑھی آ رہی ہے جو جو قریب آتی گئی رحمت کائنات کی بے قراری بڑھتی گئی قریب آئی استقبال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اپنی چادر مبارک اتار کر اس عورت کے آگے بچھائی چادر میں اس کو بٹھایا اور چادر بھی کوئی معمولی نہیں تھی رب کعبہ کی قسم ساری کائنات کے کپڑے کٹھے کر دیے جائیں امام الانبیاء لمبیا کی پیمند لگی چادر کی شان کا مقابلہ ہو سکتا صحابہ کے نام کو حکم دیا اعلیٰ قسم کی کھجورے لے آؤ ٹھنڈا پانی لے آؤ کرام دوڑ کے گئے کھجورے بھی آ گئی پانی بھی آ گیا آپ نے دستے مبارک سے کھجورے پیش کی پانی پیش کیا اس نے کھجورے کھائی پانی پیا اور جب واپس جانے لگی خیر خرید پوچھنے کے بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ چل پڑے کافی دور تک الوداع کرنے کے لیے گئے واپس جب تشریف لائے صحابہ حیران ہو کے پوچھتے اللہ کے ابو سمجھ نہیں آئی اتنی خوش نصیب عورت کون تھی جس کا آپ نے اتنے درجہ احترام اور عزت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے رکا تھا میز لے جی کے اندر میرے ساتھیوں تمہیں کیا پتا یہ وہ مائی حلیمہ ہے بچپن میں جو مجھے دودھ پلاتی رہی یہ تو دودھ پلانے والی اما کی اتنی احترام اور ادب اور عزت ہو رہی ہے حقیقی ماں کا کتنا مقام ہوگا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اسی سال کا بوڑھا والد ساتھ لے کے آ رہے ہیں آنکھوں سے نبینا لڑکھڑاتا ہوا آ رہا ہے اصا کی ٹیک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فوراً اٹھے جلدی چلے قریب پہنچے بے قراری کے ساتھ پوچھا صدیق خیر ہے اپنے بوڑھے والد کو کیوں لے کے آ رہے ہو اسی سال عمر ہے بال سفید ہو گئے ہیں آنکھوں سے نبینا چل نہیں سکتا کمر جھکی ہوئی ہے خیر تو ہے حضرت صدیق کے کرتے ہیں اللہ کے محبوب اسی سال تک میرا والد ابو کوحافا آپ سے دشمنی کرتا رہا آج اسی سال کا میرا دشمن والد آج جناب کا کلمہ پڑھنے آیا ہے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حضرت صدیق کے والد کے کندھے پہ یاد رکھا فرمانے لگے صدیق اگر والد محترم کو کلمہ بھی پڑھانا تھا والد والد ہوتا ہے اسے کیوں تکلیف دی مجھے کہہ دیتے میں چل کے آ جاتا قدم قدم سے رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک وہی وہی سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا اللہ اللہ پھر آپ نے ابو کوہافا کے کندھے پہ یاد رکھتے ہوئے فرمایا ابو کوہافا جس آمنا کے لال سے دشمنی کیا کرتا تھا وہ آمنا کا لال میں ہوں تو نے اسی سال تک میرے ساتھ دشمنی کی ہے اگر جواب میں میں بھی زیادتی کروں پھر تیرے اور میرے درمیان فرق باقی نہیں رہتا ساری تیری غلطیاں معاف جس بندے کی زندگی میں ضعیف والدین آئے اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی ہلاک ہو جائے وہ بندہ جبریل نے بد دعا کی امام النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین آمین اور ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا آمین فرمایا فرمانے لگے ہیں میرے ساتھیوں جبریل نے بد دعا کی کہنے لگا ہلاک ہو جائے وہ بندہ فلم منظو کر جس بندے کے سامنے آپ کا اس میں گرامی آیا نامے نامی آیا اور اس بندے نے درود نہیں پڑا ہلاک ہو جائے وہ بندہ میں نے کہا آمین اگوٹھے نہیں چومے آپ کا اس میں گرامی آیا اور انگوٹھے نہیں چومے نہ آپ کا اس میں گرامی آیا اور منسو کا آپ کا اس میں گرامی سن کر درود نہیں پڑا ہلاک ہو جائے انگوٹھے نہیں چومے نا درود نہیں پڑھا ہلاک ہو جائے وہ بندہ میں نے کامی واقعی ایسے ہونا چاہیے حضرت مولانا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے ان کے پاس ایک عورت آ گئی حضرت مجھے خامت بہت مارتا ہے فرمانے لگے کوئی غلطی تیری بھی ہوگی نہیں جی نہیں میری تو غلطی ہے بھی نہیں بڑی میں اس کی فرما بردار ہوں ہر حکم مانتی ہوں فرمایا نہیں ایسے نہیں مارتا حضرت بڑے نا ماہر تھے ان معاملات کے اندر کیونکہ ہر وقت واسطہ پڑتا تھا لوگوں سے کوئی غلطی تیری ضرور ہوگی کہ لگی اور تو کوئی نہیں ہے ایک چھوٹی سی معمولی بات ہے کیا بات ہے جب خامد مجھے کوئی بات کہتا ہے نا میں اس کے منہ پر جواب ضرور دیتی ہوں فرمایا ہاں یہی تو غلطی ہے بھائی پھر حضرت کوئی وظیفہ بتاؤ مہربانی کرو کوئی دم کر دو حضرت نے فرمایا یہ پانی کی بوتل لے جا جب تیرا خامد گھر آئے نا آتے ہوئے اس کو دیکھ کر نا پانی کے دو تین گھونٹ پی لیا کرو چل پڑی جانے لگی حضرت نے فرمایا خیال کرنا جب خامد گھر آئے اور تو آتے ہوئے دیکھے تو پانی کے دو تین گھونٹ پی لینا لیکن پانی پیٹ میں نہ جانے دینا رکھنا پانی منہ کے اندر ٹھیک ہے جی سادہ بی تھی چل پڑی خامد جب آنے لگا آتے ہوئے دیکھنا اچھا وہ کہتے ہیں ہاں بھائی روٹی پکائی ہے یہ کہتی ہے منہ میں تو پانی تھا بچے ٹھیک ٹھاک ہے وہ بڑا حیران ہوا خیر دوسرا دن ہوا اس نے پھر آتے ہوئے دیکھا کہ آ رہا ہے خامد میرا پھر پانی کے گھونٹ منہ کے اندر اچھا وہ بات کرتے یہ کیسے جواب دے حضرت نے جو فرمایا تھا پانی منہ میں رکھنا ہے تیسرے دن جا پہنچی حضرت وہ آپ نے کیا دم پڑا تھا فرمایا کیوں مجھے تو خامد نے مارنا چھوڑ دیا حضرت نے فرمایا تو کیا کرتی ہے یہ جس طرح آپ کا حکم تھا حضرت آتے ہوئے دیکھتی ہوں ہوں نا منہ میں پانی کے دو تین رکھ لیتی مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی بندی اللہ راضی ہو کوئی دم شم میں نے نہیں پڑھا تھا میں نے تو سادہ پانی دیا تھا اصل میں خامد بات کرتا تھا تو اسے جواب دیتی تھی اس سے آتا تھا غصہ اور اس وجہ سے وہ تجھے مارتا تھا میں نے سادہ پانی دیا کہ پانی کے دو تین گھونٹ منہ میں رکھ لینا پانی منہ میں رکھنے سے تیری زبان بند ہو گئی اس کا ہاتھ بند ہو گیا تیرا منہ بند ہو گیا اس کا ہاتھ بند ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آیا اور بندے نے منہ کر لیا بند درود کیسے پڑھے گا منہ جو ہو گیا کیسے در من تو اندہ فلم علیہ کا آپ کا اس میں گرامی آیا اور بندے نے درود نہیں پڑا ہلاک ہو جائے وہ بندہ میں نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمان وحت صابہ قد غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمان وحت صابہ قد غفر له ما تقدم من ذنبه جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے لیکن پہلی شرط یہ ہے ایمان شیخ القرآن کے معتقدوں پہلی پہلی شرط ایمان عقیدہ ٹھیک ہو جس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے روزے رکھنے کا بھی فائدہ قطن نہیں ہے اور دوسری شرط ہے تیساب دل میں یہ تو اللہ راضی ہو جائے میرے اوپر من ماتین اللہ کریم اس روزے دار بندے کے پہلے گناہ معاف کر دیتا ہے من کا مر ایمان وہ ہے تیساب غفر غیر ما کدم امن زمبہی جس بندے نے رات کو قیام کیا رمضان کی راتوں میں قرآن سنا قرآن سنایا اور شرط یہ ہے ایمان عقیدہ بھی ٹھیک ہو نمبر دو نیت بھی ٹھیک ہو اللہ راضی ہو جائے اللہ کریم اس کے ساتھ کا گناہ معاف کر دیتا ہے رب العالمین کا قرآن رحمت بن کے آیا فرمایا من القرآن شفان و رحمت للمؤمنین جس رات میں قرآن آیا وہ رات سب سے زیادہ شان والی جس مہینے میں قرآن آیا وہ رمضان کا مہینہ سب سے زیادہ شان والا اور جو فرشتہ لے کے آیا وہ فرشتہ سب سے زیادہ شان والا فرشتوں میں سے جن شہروں مکہ مدینہ میں آیا وہ شہر تمام شہروں سے زیادہ شان والے اور جس پیغمبر میں قرآن آیا وہ پیغمبر بھی سب سے زیادہ شان والا اللہ اللہ اور کیا مت کا میدان ہے کیا مت کا میدان کھڑا ہے گناگار انسان آ جائے گا ایک طرف قرآن دوسری طرف رمضان ہے قیامت کا میدان گناگار بندہ کھڑا ہے بڑا پریشان ایک طرف آ گیا قرآن دوسری طرف ماہ رمضان روزے آ گئے اللہ کریم مہربانی کر رحمان تیرے دربار میں سفارش کرتے ہیں روزہ کرے گا پروردگار حلال کھانے سے میں نے اس کو روکا تھا روزے کی حالت میں حلال نہیں کھانا پانی موجود ہے کھانے کی چیز موجود ہے کھاتا نہیں تیرے ڈر کی وجہ سے قرآن کہے گا اللہ رات کو جاگتا رہا قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہماری سب سفارش قبول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم دونوں کی سفارش قبول کر گئے گناگار بندے کی بخشے کا فیصلہ فرما دے گا ایک حدیث شریف سنیے میں دعا کروں قرآن ہے رحمت پر بندہ قریب آئے تو صحیح رمضان کا مہینہ بھی ہے رحمت بندہ قریب آئے تو صحیح اللہ اللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ آدھی رات کا وقت ہے قرآن کی تلاوت شروع کر دی تحجد کے نوافل کے اندر سورت پڑھ رہے ہیں الحمد للہ ابدی ہل کتاب ولم یج اللہ ساتھ گھوڑا بندھا ہوا تھا گھوڑے نے بے قرار ہو کر زمین پہ پاؤں مرنا شروع کر دیے ان کا پگھوڑے میں معصوم بچہ یا نامی لیٹا ہوا تھا حضرت حسین پریشان ہو گئے ایسا نہ ہو گھوڑے کا پاؤں لگے میرے بچے کا پگھوڑا الٹ نہ جائے دودھ پیتے بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے انہوں نے تلاوت روک دی گھوڑا بھی سگون سے کھڑا ہو گیا پھر تمہارا تلاوت شروع کی پھر گھوڑا زمین پہ پاؤں مارنے لگا اللہ اللہ پھر انہوں نے تلاوت روک دی گھوڑا پھر سگون سے کھڑا ہو گیا بڑے پریشان ہوئے خیر رکاتے مکمل کی سلام پھیر دیا سلام پھیرنے کے بعد اتفاق اوپر جو نظر پڑی سر کے اوپر چراغ جلتے ہوئے نظر آئے حیران ہو گئے چراغوں نے اوپر جانا شروع کر دیا بخاری شریف میں حدیث آسمانوں میں جا کے چراغ غیب ہو گئے صبح ہوئی حضرت رضی اللہ تعالیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت یہ ماجرا بنا رات میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی لیکن گھوڑا بے قرار ہو کر پاؤں مارتا تھا میں نے تلاوت بند کر دی ایسا نہ ہو پاؤں لگے گھوڑے کا بچے کا گھوڑا الٹ نہ جائے اور پھر میں نے جب سلام پھیرنے کے بعد اوپر دیکھا مجھے سر کے اوپر چراغ جلتے ہوئے نظر آئے آسمانوں میں جا کر غائب ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعید سند المحدثین حضرت شمس الدین رحمت اللہ علیہ کا مانا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید بس نہیں کرنی تھی کیوں فرمایا اکرا پڑھتے رہنا تھا پنجابی جمانا پردہ راوے ہاں قرآن دی تلاوت بس نوی کرنی بس نہیں کرنی تھی قرآن پڑھتے رہنا تھا کیوں اللہ کے حبیب آپ نے فرمایا جو تجھے چراغ جلتے ہوئے نظر آئے یہ چراغ نہیں تھے یہ تو رحمت کے فرشتے تھے تیرا قرآن سننے آئے تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا پتا تھا اللہ اللہ آپ نے فرمایا اسید اگر تم صبح تک تلاوت جاری رکھتا قرآن پاک کی تو مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہر ہر بچے کو بھی فرشتوں کا دیدار ہو جاتا قرآن رحمت بن کے آیا ہے پھر رمضان المبارک کا مہینہ اس میں بھی رحمت برس رہی ہے احباب پھر خلاصہ سنیے کہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک نازل کیا فرمایا اس کے شکر میں روزے رکھو ایک راز یہ ہے گھر میں رہ کر بھوک پیاس برداشت کرنے کا جذبہ پیدا کرو تاکہ دشمن کے مقابلے میں اگر جہاد کے دوران بھوک پیاس برداشت کرنی پڑ جائے تمہاری پہلے سے ٹریننگ ہو چکی ہو اور نمبر دو سال کے ایک مہینے کے اندر روزے کی حالت میں رمضان شریف میں حلال کھانا منع ہے یہ جذبہ پیدا کرو باقی گیارہ مہینوں میں حرام کھانا منع ہے اور نمبر تین ہمدردی کا مہینہ ہے صبر کا مہینہ ہے باقی گیارہ مہینوں میں انسان رحمت کو تلاش کرتا ہے رمضان المبارک میں رحمت بندے کو تلاش کر رہی ہے قرآن بھی رحمت رمضان المبارک کا مہینہ بن کے آئے وہ بھی رحمت اللہ کریم ہمیں رحمتوں سے وافر حصہ فرمائے وما الا البلاغ روم رات با روم راج باپ